بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة المزمل آیت بیس ان رب ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقروا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجراً واستغفر ان اللہ رحيم اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا نے تہجد کے حکم کی پوری تعمیل کی ہے اور کبھی آدھی کبھی تہائی اور کبھی دو تہائی رات وہ نماز میں گزارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یہ بھی معلوم ہے کہ تم اس کو ہمیشہ نہیں نبھا سکو گے اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے معافی بھیج دی پتا علیکم اس لیے اب جس کو اٹھنے کی توفیق ہو وہ جتنی نماز اور اس میں جتنا قرآن چاہے پڑھ لے اب امت کے لیے حق میں نہ تہجد کی نماز فرض ہے نہ اس میں وقت اور مقدار تلاوت کی کوئی قید ہے کہ رات کے اتنے حصے کھڑے رہو یا اتنا قرآن پڑھو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم میں کچھ بیمار بھی ہوتے ہیں بہت سے افراد کو سفر بھی پیش آتا ہے اور تم میں وہ مرد مجاہد بھی ہیں جو حالت جنگ میں ہوتے ہیں اس لیے تم پر آسانی کر دی گئی کہ نماز میں جس قدر قرآن پڑھنا آسان ہو پڑھ لیا کرو ہاں فرض نمازیں بہت اہتمام سے ادا کرتے رہو زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خوشی سے مال خرچ کرتے رہو اور یاد رکھو تم جو نیکی یہاں کرو گے اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بہتر صورت میں پاؤ گے اور اس پر مزید بڑا اجر بھی ملے گا یہ نیکیاں دراصل وہ سامان ہے جو تم اپنی اصل زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس جمع کراتے ہو اس لیے یہ نہ سمجھو کہ نیکی یہیں ختم ہو جاتی ہے اور آخری حکم اس آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ وسطر اللہ اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہو ہر انسان سے کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی رہ جاتی ہے گناہ اور غلطیاں ہو جاتی ہیں بس ان کی تلافی کے لیے استغفار کرتے رہو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے